ابو نعمان نے بیان کیا کہ ان سے حماد نے ان سے ایوب نے ان سے اکرما نے کہ مدینہ کے لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی تھیں آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات چھوڑ دیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی اس حدیث کو خالد اور قطادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھاون एक हज़ार सात सौ उनसठ